وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ۖ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب والسحاب المسخر المسخر بين بين السماء السماء والأرض والأرض لآيات لقوم يعقلون اور تم سب کے معبود ایک اللہ ہی ہیں ان کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ بہت بڑی بخشش کرنے والے اور بہت بڑے مہربان ہیں بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش رات دن کا ہیر پھیر کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا ہواؤں کے رخ بدلنا تاب فرمان بادلوں کو آسمان و زمین کے درمیان ادھر ادھر پھیرنا عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اس میں نشانیاں ہیں سامعین ابی سائد کی تفسیر سماعت کیجیے معبود برحق صرف اللہ رب العالمین یعنی الوحیت میں وہ اللہ اکیلے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں اور نہ اللہ جیسا کوئی ہے اور واحد اور احد ہے یعنی ایک اور اکیلے اور فرد ہے اور سمد ہے بے نیاز اور تنہا اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں وہ رحمان اور رحیم ہے سورہ فاتحہ کے شروع میں ان دونوں ناموں کی پوری تفسیر گزر چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں اعظم ان دو آیتوں میں ہے ایک یہ آیت اور دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم علامات قدرت سے صاحب عقل سبق حاصل کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اللہ کی توحید پر ایک دلیل تو یہ آسمان ہے جس کی بلندی لطافت کشادگی جس کے ٹھہرے ہوئے اور چلنے پھرنے والے اور روشن ستارے تم دیکھ رہے ہو پھر زمین کی پیدائش جو کثیف چیز ہے جو تمہارے قدموں تلے بچھی ہوئی ہے جس میں بلند بلند چوٹیوں کے سر بفلک پہاڑیں جس میں موجے مارنے والے بے پایا سمندر ہیں جس میں انواع و اقسام کے خوش رنگ بیل بوٹے ہیں جس میں طرح طرح کی پیداوار ہوتی ہے جس پر تم رہتے سہتے ہو اور اپنی مرضی کے مطابق آرام دہ مکان بنا کر بستے ہو اور جس سے سدھا طرح کا نفع اٹھاتے ہو پھر رات دن کا آنا جانا رات گئی دن آیا دن گیا رات آ گئی نہ وہ اس پر سبقت کرے نہ یہ اس پر ہر ایک اپنے صحیح اندازے سے آئے اور جائے کبھی دن بڑھے کبھی راتیں کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں جائے کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں آ جائے پھر کشتیوں کو دیکھو جو خود تمہیں اور تمہارے مال و اسباب اور تجارتی چیزوں کو لے کر سمندر میں ادھر سے ادھر آتی جاتی رہتی ہیں جن کے ذریعے مختلف ممالک سے رابطہ اور لین دین کر سکتے ہو یہاں کی چیزیں وہاں اور وہاں کی یہاں پہنچ سکتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کاملہ سے بارش برسانا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دینا اس سے اناج اور کھیتیاں پیدا کرنا ہر طرف ریل پیل کر دینا زمین میں مختلف قسم کے چھوٹے بڑے کارآمد جانوروں کو پیدا کرنا ان سب کی حفاظت کرنا ان کے لیے روزی پہنچانا ان کے لیے سونے بیٹھنے چرنے چگنے کی جگہ تیار کرنا ہواؤں کو پروا پچھوا چلانا کبھی ٹھنڈی کبھی گرم کبھی کم کبھی زیادہ بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کرنا انہیں ایک طرف سے دوسری طرف لے جانا ضرورت کی جگہ برسانا وغیرہ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن سے عقل مند اپنے اللہ کے وجود کو اور اللہ کی وحدانیت کو پا لیتے ہیں جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی پیدائش اور رات دن کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ہی نام لیتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب آپ نے انہیں بیکار نہیں بنایا آپ کی ذات پاک ہے آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے ہم اس سے گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خریدیں اور آپ کا ساتھ دیں اور ایمان بھی لائیں آپ نے فرمایا یہ پختہ وعدہ کرتے ہو انہوں نے کہا ہاں پختہ وعدہ ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا آپ کی دعا تو قبول ہے لیکن اگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ کا وہ عذاب آئے گا جو آج سے پہلے کسی پر نہ آیا ہو آپ کہاں پہ اٹھے اور عرض کرنے لگے نہیں اے اللہ آپ انہیں یوں ہی رہنے دیجیے میں انہیں آپ کی طرف بلاتا رہوں گا کیا عجب کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ کی طرف جھک جائے اس پر یہ آیت اتری کہ اگر انہیں قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہیں تو کیا یہ نشانیاں کچھ کم ہیں ایک اور شان نزول بھی مروی ہے کہ جب آیت و الا الا آخر ہی اتری تو مشرقین کہنے لگے کہ ایک اللہ تمام جہاں کا بندوبست کیسے کریں گے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اللہ اتنی بڑی قدرتوں والے ہیں بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کا ایک ہونا سن کر انہوں نے دلی طلب کی جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور نشان ہائے قدرت ان پر ظاہر کیے گئے واللہ اعلم